رومال بھی اس طریقے سے باندھیں کہ پورا سر جو ہے وہ چھپ جائے اب تو لوگوں نے آسان طریقہ نکال لیا کہ سرے سے نہ رومال باندھتے نہ ٹوپی پہنتے یہ سنت کے خلاف ہے اور ایسا رومال باندھنا جس سے پورا سر نہ چھپے یہ بھی ناجائز ہے تو ٹوپی جو ہے وہ پہن کر کے نماز پڑھنی چاہیے جی